آیت الکرسی کا نصاب آیت الکرسی کے ذریعے دعا کر کے بے شمار مسائل کو حل کرایا جا سکتا ہے آیت الکرسی کتنی بار پڑھی جائے چند عدد یاد کر لیں ایک بار سات بار اکیس بار پچاس بار ایک سو ستر بار تین سو تیرہ بار ایک ہزار بار ایک بار ہر فرد نماز کے بعد پڑھنے کی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے ذمے اور حفاظت میں رہتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت حائل ہوتی ہے اور وہ امن پاتا ہے وغیرہ اسی طرح سوتے وقت بھی ایک بار پڑھنے پر کئی روایات موجود ہیں اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت بھی ایک بار پڑھنا بے حد نافع ہے سات بار صبح اور شام سات بار پڑھنا بہت باعث برکت و حفاظت ہے اور اگر ہر نماز کے بعد سات بار پڑھے تو عجیب فوائد کا مشاہدہ کرے گا اکیس بار یہ حفاظت کے لیے بڑا اکثیر عمل ہے پچاس بار آیت الکرسی کے کلمات کی تعداد پچاس ہے پس جو اس تعداد کی مقدار بڑھتا ہے وہ ہر طرح کی حفاظت اور رزق کو قبولیت پاتا ہے ایک سو ستر بار آیت الکرسی کے حروف کی تعداد ایک سو ستر ہے حضرت امام بونی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ایسے عجیب و غریب فوائد لکھے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے جو چاہتا ہو شمس المعارف القبرا میں دیکھ لے تین سو تیرہ بار یہ بڑے مشکل کاموں اور بڑی رکاوٹوں کو دور کرنے کا عدد ہے ایک ہزار بار یہ آیت الکرسی کا باقاعدہ عامل بننے کا عدد ہے یعنی روزانہ ایک ہزار بار پڑھے خلاصہ یہ ہے کہ پریشانیوں سے نکلیں غفلت چھوڑیں عاملوں اور نجومیوں سے جان چھڑائیں اور اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین کلام کی سب سے عظیم ترین اور طاقتور آیت مبارکہ کو اپنا لیں آپ کا جو بھی مسئلہ ہو چند دن تک توجہ کے ساتھ روزانہ ایک سو ستر بار پڑھیں اور دعا کریں اتنا نہیں پڑھ سکتے تو کم پڑھیں آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر کتنی روشنی اور روحانی طاقت آ رہی ہے مخلوق میں جب کوئی چیز آیت الکرسی سے بڑی نہیں ہے نہ آسمان نہ زمین نہ جنت نہ جہنم تو پھر کون سا مسئلہ ہے جو آیت الکرسی کے سامنے ٹھہر سکے گا اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور ہم اس کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہیں آئیے دل کی توجہ سے آیت الکرسی پڑھتے ہیں الله لا اله الا هو الحي القيوم الى اخرها